عبید اللہ بن عمر نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھے چوم لیا کرتے تھے اور تم میں سے کون ہے جو اس طرح اپنی خواہش پر قابو رکھتا ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچہتر